السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس خیریت سے آپ یقیناً خیریت سے ہوں گے ماشاء اللہ سے پیچھے آپ بہت اچھے طریقے سے پڑھائی کر رہے ہیں تو خیریت تو ہوگی نا آپ کو لاسٹ لیکچر تک میں نے جو پڑھایا تھا that was regarding documenting the internal control system وہ باتیں ابھی ہماری کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی کہ لیکچر کا ٹائم ختم ہو گیا تھا اس میں میں نے آپ کو فلو چارٹ بنانا سکھایا تھا اس سے متعلق ابھی کچھ باتیں ہماری رہ گئی تھیں تو آج پہلے ہم فلو چارٹ سے متعلق باتیں کمپلیٹ کریں گے and then we will talk about evaluating the internal control system جس میں کہ we will learn how to prepare internal control کو تیار ہیں نہیں جی سب سے پہلے ہم بات چیت شروع کرنے لگے ہیں اس فلو چارٹ سے متعلق آپ کو یاد ہے کہ فلو چارٹ بناتے وقت ہم کچھ سمبلس کا اور فلو لائنز اور ڈاٹڈ لائنز کا استعمال کرتے ہیں ہاں بالکل میں نے آپ کو باقاعدہ فلو چارٹ ایک دکھایا بھی تھا اور اس کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کیا تھا آج اس سے متعلق مزید باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اوکے دیکھتے ہیں یہ کچھ سمبلس جو کہ میں پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں ریوائز کروائے دے رہا ہوں کہ ڈاکیومینٹ کے لیے ہم یہ ریکٹینگولر یا اسکوئر شیپ کا سمبل یوز کرتے ہیں multi part set of documents کے لیے یہ سمبل آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں کہ تین چار ڈاکیومینٹس اوپر تلے آپ دیکھ سکتے ہیں پری نمبر ڈاکیومینٹس کے لیے وہی ڈاکیومینٹ کا سمبل اس میں این آپ لکھ دیں گے بک آف اکاؤنٹ کے لیے آپ جو سمبل بناتے ہیں وہ بظاہر بک آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی بائنڈ کی ایک لائن آپ کو نظر آ رہی ہے آپریشن پرفارم کرنا جو ایک ڈاکیومینٹ پر آپریشن پرفارم کیا جاتا ہے اس کے لیے کراس کا سمبل ہوتا ہے اور چیک کرنا کسی پرفارمنس کو اس کے لیے ڈائمنڈ شیپ کا سمبل آپ دیکھ رہے ہیں اور فائل کرنا کسی ڈاکیومینٹ کو اس کے لیے ہم یہ ٹرائنگل بناتے ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ریورس ٹرائنگل ہے ڈاکومنٹ کے فلو کے لیے فلو لائن ہوتی ہے اور انفارمیشن کے فلو کے لیے ڈاٹڈ لائن یوز کی جاتی ہے کونیکٹر کے طور پر اگر ہم نے فلو لائن کا یا پیج کا کنیکٹ کرنا ہو کسی دوسرے کے ساتھ تو سرکل کا سمبل یوز کیا جاتا ہے اب ان تمام سمبلس کو بالترتیب ہم سیکھیں گے کہ یہ تمام سمبلس کس طرح سے یوز کیے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے کن کن احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ڈاکیومنٹ کے سمبل کے بارے میں کیا باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اس ڈائگرام کو دیکھ لیجئے یہ ڈائگرام ڈپارٹمنٹ اے میں ایک ڈاکیومنٹ کو شو کر رہی ہے وہ ڈپارٹمنٹ اے سے ڈپارٹمنٹ بی میں جا رہا ہے ڈپارٹمنٹ بی سے ڈپارٹمنٹ ڈی میں ڈائریکٹلی جا رہا ہے اور وہاں سے واپس ہو کے وہ ڈپارٹمنٹ سی میں آ رہا ہے اس میں آپ غور کریں تو ورٹیکل فلو لائنز بھی ہیں اور ہوریزونٹل فلو لائنز بھی موجود ہیں as far as vertical flow lines are concerned اس کا مطلب ہے کہ اسی ڈاکومینٹ کو آپ اسی ڈپارٹمنٹ میں کچھ ٹائم لے رہے ہیں اس پر ایک ڈاکومینٹ ایک ڈپارٹمنٹ میں فلو کر رہا ہے ابھی اس ڈاکیومینٹ پر کچھ آپ نے کام کرنا ہے اس ڈپارٹمنٹ میں اور جب اس ڈاکیومینٹ پر آپ کام کر چکے تو آپ اس ڈاکیومینٹ کو نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں بھیجنے کے لیے لائن سے شو کرتے ہیں اس فلو کو flow of the document from one department to another department دوبارہ سے ڈائگرام دیکھیے گا کہ ایک ڈاکومینٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ دیر وہ ڈپارٹمنٹ اے میں موجود رہا پھر ڈپارٹمنٹ بی کی طرف اس کو فلو آپ نے شو کر دیا اب ڈیفینیٹلی ڈپارٹمنٹ بی میں کچھ اس کے اوپر کام ہوا ہوگا پھر وہاں سے ڈپارٹمنٹ ڈی کی طرف جا رہا ہے اور پھر واپس ڈپارٹمنٹ سی کی طرف آ رہا یہاں آپ نے ایک بات نوٹس کی ہوگی کہ ہم یا تو ورٹیکل فلو لائنز یوز کر رہے ہیں یا ہوریزنٹل کوئی ڈائگنل فلو لائن یوز نہیں کی جائے گی کہ آپ ڈائریکٹلی ایک ڈائگنل ترچھی لائن کھینچیں اور اے سے اٹھا کر اس کو ڈی میں لے جائیں کسی ترچھی لائن کا استعمال نہیں ہوگا ورٹیکل یا پھر ہارزانٹل کلیئر لیں جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں آپریشن سمبل کو اب when we talk about operation تو operation can be of many types for example total کرنا از این آپریشن آپ نے اس ڈاکومینٹ کو کسی اور ڈاکومینٹ کی پریپریشن کے لیے یوز کرنا ہے دس از این آپریشن تو آپ جو بھی آپریشن پرفارم کریں گے اس کو بھی شو کریں گے فلو چارٹ میں اور اس کو شو کرنے کے لیے کون سا سمبل ہے کراس سمبل اب وہ کراس سمبل آپ نے کس طرح سے فلو چارٹ کے اندر شو کرنا ہے دیکھتے ہیں اس میں لائک like انوائس آپ کو نظر آ رہی ہے یہ انوائس ٹوٹل کی ہے کام ران نے اور جب ٹوٹل کی تو آپ نے کراس اس کے اوپر شو کر دیا نا دس کراس شوز کہ you have perform some work on this invoice اب اس انوائس پر آپ نے جو کراس شو کیا ہے ساتھ ہی آپ کو نیریٹو دینا ضروری ہے آپ نے سیکھا تھا لاسٹ لیکچر میں کہ صرف اور صرف آپ سمبلز کے ذریعے سے فلو چارٹ کو نہیں بناتے بلکہ نیریٹوز اس کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں فلو چارٹ کا اب اس سمبل کے ساتھ آپ نے نیریٹو دے دیا کہ کامران نے اس کی کاسٹنگ کی ہے اوکے یہاں پر ایک بہت اہم احتیاط آپ کو رکھنا ہوگی اور وہ یہ کہ کبھی بھی آپ نے یہ سمبل پرفارمنس کا جو سمبل ہے ہوریزنٹل لائن پر نہیں لگانا ہوگا لائک like آپ دیکھیے ہم نے ورٹیکل لائن پر آپریشن سمبل کو شو کیا ہے یہ آپریشن سمبل کبھی بھی ہوریزونٹل لائن پر شو نہیں کیا جائے گا اس کی ریزن کیا ہے آپ یہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ ہوریزونٹل فلو لائن کا مطلب ہے کہ ہم ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ کی طرف اس ڈاکیومنٹ کو لے کر جا رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم نے ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ کی طرف لے کر جانے کے دوران میں اس کو ٹوٹل کیا ہو ایسی بات نہیں ہوتی اس لیے پہلے ہم نے فنکشن پرفارم کیا ہاں اس کے فوراً بعد بے شک ہم اس کو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں لے جا سکتے ہیں اب نیکسٹ انفارمیشن فلو سمبل کی بات آتی ہے اس میں آپ دیکھیے کہ انفارمیشن فلو کے لیے آپ ڈاٹڈ لائن کا سہارا لیتے ہیں آپ کو ڈائگرام میں نظر آ رہا ہے کہ سیلز آرڈر ہے اس پر ایک فنکشن پرفارم ہوا ہے اور اس اس کے بعد آپ نے کو انفارمیشن کے طور پر آگے فلو کر دیا وہ انفارمیشن آگے فلو ہو گئی اور وہاں پر سیلز ان وائس آپ کو نظر آ رہی ہے اب اس کا نیگیٹو کیا ہے کہ Fauzia prepares an invoice from the sales order اب یہاں پر وہ کراس کا جو آپریشن سمپل ہے وہ کس آپریشن کو شو کر رہا ہے یہاں پر اب کوئی ٹوٹل نہیں ہوا بلکہ نیکسٹ ڈاکومینٹ کو پریپیئر کرنے کا آپریشن آپ کو اس کراس کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے دوبارہ سے دیکھیے گا کہ سیلس آرڈر ملا اس آرڈر کے اوپر آپ نے کون سا آپریشن پرفارم کیا سیلس انوائس کو کرنے کا لہذا آپ نے آرڈر پہ جو انفارمیشن موجود تھی اس کو آپ نے فلو کیا سیلس انوائس کو بنانے کے لیے اب دیکھ لیجئے کہ نیریٹو ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ Fauzia prepares an invoice from the sales order اب سیلس آرڈر پہلے سے موجود ہے اور فوزیا نے اس آرڈر کو یوز کیا انوائس بنانے کے لیے یہی وجہ ہے کہ ڈاٹڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے انفارمیشن جو سیلس آرڈر کی ہے وہ استعمال ہو رہی ہے انوائس بنانے کے لیے اب آرڈر پہ فنکشن پرفارم ہو رہا ہے اور انفارمیشن آگے فلو کر رہی ہے ایک اور چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی اس ڈائگرام میں کہ آپ کو یہاں پر ورٹیکل لائنز نظر آ رہی ہیں جو کہ ختم نہیں ہو رہی فلو ان کا آگے کو ہے دس شوز کہ پرفارمنس چلتی رہے گی ابھی آگے ختم نہیں ہوا ان کا کام اب دیکھیں نا وہ سیلز سیلز آرڈر آرڈر ہے اس کو آپ نے فائل بھی تو کرنا آپ اس کو فائل نہیں کر لیتے آپ فلو لائن کو ورٹیکلی نیچے جانے دیں گے آپ کو انوائس کے نیچے بھی فلو لائن چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور سیلز آرڈر کے نیچے بھی فلو لائن چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے برعکس آپ ایک اور ڈائگرام دیکھیے اس ڈائگرام میں آپ کو آرڈر پر ایک فنکشن پرفارم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے انفارمیشن فلو ہوئی لیکن آپ کو سیلس انوائس کے نیچے فلو لائن نظر نہیں آ رہی نہ ہی اس ڈائگرام میں آپ کو نیگیٹو نظر آ رہے ہیں اب جب ایسی سچویشن ہوگی تو اٹ مینس کہ یہ انکمپلیٹ فلو چارٹ ہے آپ اس فلو چارٹ کے اندر نہ تو نیریٹوس بتا رہے ہیں جو کہ انٹیگرل پارٹ ہے فلو چارٹ کا اور نہ ہی آپ سیلس انوائس کے نیچے ورٹیکل لائن کو فلو کر رہے ہیں دیکھیے اس سیلس انوائس پر ابھی کچھ فنکشنز پرفارم ہونے ہیں اور پھر اس سیلس انوائس نے نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی جانا ہے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں دیکھیے تو یہاں پر بنی سیلس ڈپارٹمنٹ میں بعد میں اس نے فلو کرنا ہے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف تو ابھی اس کی فلو چارٹنگ ختم تو نہیں ہوئی لہذا آپ اس کو کنٹینیو کریں گے آپ اس کے نیچے ایک ورٹیکل لائن ضرور لگائیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے والی سلائڈ میں دکھایا تھا کانسپٹ کلیئر ہو گیا اب نیکسٹ کی طرف ہم چلتے ہیں یہ ہے چیک سمبل اب when we talk about check symbol تو چیک سمبل مینس کے جو فنکشن جو آپریشن پرفارم ہوا تھا اس آپریشن کو کسی نے چیک کرنا ہے لائک ٹوٹل کیا گیا اب اس ٹوٹل کو کوئی ایک دوسرا شخص چیک کرے گا آپ کو معلوم ہے میں نے سیگریگیشن آف ڈیوٹیز کی بات بھی کی تھی اب سیگریگیشن آف ڈیوٹیز میں کسی ایک کا کام چیک کرنا بھی آ جاتا ہے کہ جس نے کام کیا کیا کیا اس نے ٹھیک تو ٹوٹل کو چیک کرنا یا کسی ایک ڈاکیومینٹ کو بیس کر کے دوسرا ڈاکیومینٹ پر تو دیا کسی ایک شخص نے کیا اس نے ٹھیک ڈاکیومینٹ پر اس چیز کو چیک کرنا یہ چیک جو بھی پرفارم کرتا ہے وہ نیریٹو کے طور پر بات ہم لکھ دیتے ہیں کہ فلانے نے یہ چیک پرفارم کیا اور ساتھ ساتھ ہی اس کا سمبل بھی ہم بتا دیا کرتے ہیں لائک like, آپ ڈائگرام دیکھیے اس میں سیلس ان وائس اس کا ٹوٹل کون کر رہے ہیں جی ستار میاں کر رہے ہیں اس کا ٹوٹل اور اس کے ٹوٹل کو چیک کر رہے ہیں واجد صاحب اب یہ اگزامپل ہمیں کیا شو کر رہی ہے کہ ایک کام کسی شخص نے کیا اس کا کام کسی دوسرے شخص نے چیک کیا اسی طرح سے ایک اور ڈائگرام دیکھیے گا اس میں دو ڈاکیومینٹس پر جو کام کیا گیا ہے اس کو چیک کیا جا رہا ہے لائک like ایک ڈلیوری نوٹ ہے اور ایک سیلز انوائس ہے اس میں نریٹو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ Pasha checks that all goods dispatch have been invoiced جو بھی گڈس ڈلیور کی جاتی ہیں ان کی انوائس ضرور بنائی جاتی ہے اس بات کو چیک کیا جا رہا ہے تو پاشا صاحب جناب ریسپونسبل ہیں اس کام کو چیک کرنے کے ایسا تو نہیں کہ گڈس تو ڈلیور کر دی لیکن انوائس نہیں بنائی یا انوائس تو ہم نے بھیج دی ہم نے گڈس ڈلیور نہیں کی اب یہ کام بھی تو انٹرنل کنٹرول کے تحت آتا ہے نا سو یہاں پر delivery note and sales invoice ان دونوں کے درمیان میں آپ کو فلو لائن نظر آ رہی ہے ڈاٹڈ لائن دوبارہ سے دیکھ لیجئے آپ کو فلو لائن نظر آ رہی ہے delivery note and sales invoice کے چیکس جو ہم نے پرفارم کیے ہیں ان دونوں کے درمیان اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ ان چیکس کے بعد آپ کو فلو لائنز نیچے ورٹیکلی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وچ شوز کہ انفارمیشن ڈلیوری نوٹ سے سیلز انوائس کو بنانے کے لیے پاس آن کی جا رہی ہے نمبر ایک بات نمبر دو بات یہ کہ یہ چیکس پرفارم کر دینا حتمی بات نہیں ہے بلکہ ان چیکس کے بعد بھی کام آگے جاری رہے گا وہ ڈلیوری نوٹ اس ڈلیوری نوٹ کو ہم نے کسٹمر کی طرف بھی بھیجنا ہے اور فائل میں بھی لگانا ہے وہ سیلز ان وائز کسٹمر کی طرف بھی جانی ہے ابھی ہمارے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں بھی جانی ہے اور سیلز ڈپارٹمنٹ کی فائل کا حصہ بھی بننی ہے لہذا ہم نے اس کی فلو لائن کو جاری رہنے دیا vertically downward okay next دیکھتے ہیں یہ سمبل سمبل ہے جی فائلنگ فائلنگ جب ہم کی بات کرتے ہیں تو فائلنگ پرمانٹ بھی ہوتی ہے اور ٹیمپرری بھی ہوتی ہے ہم بات کر رہے ہیں ڈاکومینٹس کو فائل کرنے کی بکس آف اکاؤنٹس کو فائل کرنے کی ان کو ہم پرمانٹ فائل میں بھی رکھ دیا کرتے ہیں ڈاکیومینٹس کو اور ان کو بعض صورتوں میں ٹیمپرری فائلس میں بھی رکھا جاتا ہے جو بھی فائل ہم یوز کر رہے ہیں یہاں پر ہمیں ایک آرڈر کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ فائلنگ نیومیریکلی ہو رہی ہے یا الفابیٹیکلی ہو رہی ہے یا کرونالوجیکل آرڈر میں ہو رہی ہے نیومیریکلی مینس کہ آپ نے لائک انوائس نمبر دیا ہوا ہے اب انوائس نمبر ایک نیومیریکل ہے نیومیریکل سیکوینس میں آپ نے اس کو فائل کرنا ہوگا تو آپ اس کو ڈینوٹ کریں گے این کے ساتھ اگر الفابیٹک سیکوینس میں آپ نے اس کو کرنا ہوگا فائل تو الفابیٹک سیکوینس کے لیے اے کے ساتھ آپ ڈینوٹ کریں گے اور اگر کرونالوجیکل سیکوینس میں آپ نے اس ڈاکومینٹ کو فائل کرنا ہے تو ڈی کے ساتھ آپ ڈینوٹ کریں گے you know what is chronological order chronological order means date sequence آپ نے کچھ ڈاکومینٹس ڈیٹ سیکوینس میں لگانے ہوتے ہیں کچھ ڈاکومینٹس کو آپ نیومیریکل سیکوینس دیتے ہیں کچھ کو الفابیٹک سیکوینس دیتے ہیں سو so, جو بھی ہوگا ایک کام سیکوینس میں ہوگا اور اس کے لیے آپ یوز کر کے اپنے فلو چارٹ کے اندر بتائیں گے کہ یہ جو ڈاکیومینٹ ہے اس کو فائل کرتے وقت ہم نے کس آرڈر کا خیال رکھا کلیئر تو دیکھیے ہمیں یہ ڈائگرام نظر آ رہی ہے پرچیز آرڈر ہے پرچیز آرڈر فلو لائن اس سے نیچے آ رہی ہے اس کو ہم نے ٹیمپرریلی نومیریکل سیکوینس میں فائل کے اندر لگا دیا اب یہاں ایک بات کو ضرور آپ دھیان میں رکھیے گا کہ ہم جب بھی ٹیمپرریلی کسی ڈاکیومنٹ کو فائل کریں گے تو ٹی ضرور لکھیں گے کیونکہ جب ڈاکیومنٹ ٹیمپرریلی فائل ہو رہا ہے تو سمبل وہی ٹرائنگل کا ہے ساتھ ٹی اس لیے لکھ دیا کہ ابھی یہ ڈاکیومینٹ یہاں سے آگے فلو کرے گا ڈائگرام دیکھیے گا پرچیز آرڈر فلو کیا آگے گیا اور ٹیمپرریلی نومیریکل سیکوینس میں فائل کر دیا گیا یہاں پر دیکھ لیجئے آپ کو نریٹو نظر آ رہا ہے filed awaiting delivery of goods کہ ہم نے پرچیز آرڈر جو بھیجا تھا اس پرچیز آرڈر کے اگینسٹ ابھی گڈس ریسیو نہیں ہوئی لہذا ہم ویٹ کر رہے ہیں تو اتنی دیر کے لیے ہم اس پرچیز آرڈر کو ایک فائل میں لگائے رکھیں گے جب تک کہ گڈس ریسیو نہیں ہو جاتی جن گڈس کو پرچیز کرنا ہے یا را مٹیریل جس کو ہم نے پرچیز کرنا ہے وہ جب تک وصول نہیں ہو جاتی اس وقت تک that purchase order will be file temporarily sequence اب نیکسٹ دیکھیے اس پر ایک چیک پرفارم کیا جا رہا ہے ظہور صاحب کی طرف سے اب یہ ایک ویکلی چیک ہے چیک کیا ہے دیکھیے چیک کے لیے ڈائمنڈ شیپ میں نے آپ کو بتائی تھی نا وہ ڈائمنڈ شیپ یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے چیک کیا ہے کہ ہمیں کون کون سے پرچیز آرڈر کے اگینسٹ ابھی تک گڈز ریسیو نہیں ہوئی کون کون سا پرچیز آرڈر اسٹینڈنگ ہے ابھی تک یہ چیک پرفارم کیا جا رہا ہے لہذا ہم نے وہاں پر ڈائمنڈ شیپ شو کر دی اب اس کے بعد آپ کو ایک اور سمبل سمبل سمبل نظر آ رہا ہے ہے وہ کراس کراس کا کا اب یہ آپ کو معلوم ہے کب ہم لگاتے ہیں یہ آپریشنل سمبل ہے جب کوئی آپریشن پرفارم کیا جاتا ہے اس ڈاکومنٹ پر اب اس ڈاکیومینٹ پر یعنی کہ پرچیز آرڈر پر ہم نے گڈس ریسیو ہو چکنے کے بعد انیشیل کرنے ہوتے ہیں کہ اس پرچیز آرڈر کے اگینسٹ ہمیں وہ گڈس جو اس پرچیز آرڈر میں لکھی ہوئی ہیں ریسیو ہو چکی ہیں لہذا انیشیل کر دیے گئے نیگیٹو دیکھیے گا کہ when goods are received purchase order initial by Safdar آپ ایک چیز کو برابر نوٹس کر رہے ہوں گے کہ جب بھی ہم کوئی نیگیٹو دیتے ہیں تو ساتھ اس کے نام ضرور بتا دیتے ہیں اسپیشلی جب ہم نے آپریشن سمبل کو یا چیک کے سمبل کو شو کرنا کہ کس نے وہ چیک پرفارم کیا یا کس نے وہ آپریشن پرفارم کیا اب لائک پرچیز آرڈر کو کس نے سائن کیا یہ چیز ہم شو کر دیتے ہیں یا پرچیز آرڈر کو کون سائن کرتا ہے یہ ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں نا یہاں پر تو ہم سسٹم کو دیکھ رہے ہیں کوئی ون آف ٹرانزیکشن کو نہیں دیکھ رہے لہذا اس سسٹم میں ہم اس طرح سے بات کر دیتے ہیں کہ یہ فنکشن اس صاحب نے پرفارم کرنا ہوتا ہے okay? اچھا جی اب یہ تمام باتیں پرچیز آرڈر کے ریفرنس میں ہم کر رہے ہیں فائنلی جب گڈس بھی ریسیو ہو گئی اب وہ purchase order should be filed permanent file اب کسی ٹیمپرری فائل کی ضرورت نہیں ہے اب جب ہم اسے پرماننٹ فائل میں لے کر جائیں گے تو یہ اس کی الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہوگی یہاں پر اب وہ فائل کا حصہ بن گیا اور بات ختم ہو گئی کل کو کبھی کسی ریفرنس کے طور پر ضرورت پیش آئے گی تو ہم اس کو یہاں سے فائل سے نکال لیں گے ادروائز یہ پرماننٹلی فائل میں آ گیا تو ڈائگرام یوں کمپلیٹ ہوتی ہے کہ پرچیز آرڈر اس کو ٹیمپرریلی نیومیریکل سیکوینس میں ہم نے فائل کیا اس کے اوپر ظہور نے ایک چیک پرفارم کرنا ہے ویکلی کہ کون کون سی پرچیز آرڈر کے اگینسٹ ڈلیوریز مل چکی ہیں اور اس پر نے انیشیل کرنے ہیں جب ہمیں اس پرچیز آرڈر کے اگینسٹ را مٹیریل یا گڈس ریسیو ہو جائیں گی اور فائنلی اس پرچیز آرڈر نے پرمانٹ فائل کا حصہ بن جانا ہے جو کہ اس کی الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے کیوں جی یہ فلو چارٹ کے سمبلس سمجھ آ رہے ہیں یا نہیں بہت زیادہ بورنگ تو نہیں ہو گئے آئے گیس کے اتنے بورنگ نہیں ہونے چاہیے بڑا ایک لائولی سا آپ کو میں اگزامپلس وغیرہ دے کر لیکچر دے رہا ہوں جس میں کہ آپ کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے یقیناً آپ انوالو ہوں گے ایسا ہی ہے نا اچھا اب نیکسٹ سمبل کی طرف ہم چلتے ہیں that is book of account symbol when we talk about book of account symbol تو book of account symbol means کہ ہم نے اس انفارمیشن کو جو ایک ڈاکیومینٹ کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے اس کو بک آف اکاؤنٹ تک پہنچانا ہے دیکھیے ایک تو بات ہے کہ آپ نے اس ڈاکومینٹ کو پرماننٹ فائل کا حصہ بنانا ہے اور پھر اس ڈاکیومینٹ کو آپ نے بک آف اکاؤنٹ میں بھی تو ریکارڈ کرنا ہے like sales invoice like purchase invoice اب یہ جو دو ڈاکومینٹ ہیں اور بھی اس سے ملتے جلتے آپ کو کچھ ڈاکومینٹس ملیں گے میں نے فی الحال یہ دو ڈاکومینٹس کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ دو ڈاکومینٹ فلو لائن کے ذریعے سے ورٹیکلی فائل میں بھی چلے جائیں گے پرمانٹلی اور یہ دو ڈاکومینٹ انوائسز جو ہیں یہ بہرحال بکس آف اکاؤنٹ میں ریکارڈ بھی کی جاتی ہیں تو دیکھیے گا ڈائگرام کس طرح کی بنے گی فلو چارٹ کی اس صورت میں سیلز انوائس اس پر ہم نے ایک آپریشن پرفارم کیا وہ آپریشن کیا ہے کہ سہیل نے انوائس کو پوسٹ کیا سیلز ڈے بک میں اب وہ جناب آپ دیکھ لیجیے انفارمیشن فلو ہوا سیلز ان وائس سے سیلز ڈے بک کی طرف اور الٹیمیٹلی وہ سیلز ان وائس فائل کر دی گئی اور وہ بک آف اکاؤنٹ بھی فائل کر دی گئی کا مطلب کہ فائنلی اب اس پر کام ختم ہو گیا یعنی کہ جتنی انوائسز نے پوسٹ ہونا تھا وہ پوسٹ ہو چکی اب وہ سیلز ڈے بک کو ہم نے ختم کر دیا کمپلیٹ کر دیا سو معلوم یہ ہوا کہ ہم نے انفارمیشن جو گیدر کی ہوئی ہوتی ہیں ڈاکیومینٹ سے ان انفارمیشن کو ہم نے بکس آف اوریجنل اینٹری میں ریکارڈ کرنا ہوتا ہے اب یہ ڈاکیومینٹ کا بکس آف اوریجنل اینٹری میں ریکارڈ کیا جانا بھی انٹرنل کنٹرول سسٹم میں آتا ہے کہ کیا ہم نے ڈاکومینٹس بنا لیے ان کو فائل کر دیا کیا ان ڈاکومینٹس کو ہم نے بکس آف اکاؤنٹ میں بھی ریکارڈ کر لیا ہے یا نہیں تو وہ کون ریکارڈ کرتا ہے لہذا جو ریسپانسبل پرسن ہے اس کا ذکر کر دیا اور فلو لائن کے ذریعے سے ہم نے شو کر دیا کہ یہ document has been recorded in books of accounts sales invoice تھی تو سیلز ڈے بک میں پرچیز انوائس ہوتی تو ڈیفینیٹلی پرچیز ڈے بک میں ریکارڈ کی جاتی یہ بات سمجھ رہے ہیں نا بکس آف اکاؤنٹس آپ نے اپنی اکاؤنٹنگ کے انیشیل پیپرز میں پڑھی ہوئی ہیں اس میں آپ کو سارا وہ اکاؤنٹنگ سائیکل جو ہے وہ بھی ذہن میں آ جانا چاہیے کہ ہم کس طرح فائنینشیل انفارمیشن کو ڈاکیومینٹ کے ذریعے سے گیدر کرتے ہیں ان کے ہم واؤچرز بناتے ہیں واؤچرز کو پھر ہم بکس آف اوریجنل میں ریکارڈ کرتے ہیں اور وہاں سے پوسٹنگ پھر لیجر میں ہوتی ہے اور آگے trial balance and financial statement بہرحال یہ انٹرنل کنٹرول کے اندر آپ کو بات جو میں سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح سے انفارمیشن فلو ہوگی آپ اس کو فلو چارٹ کے اندر لے آئیں گے کلیئر نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں multi part sets of documents کو یعنی کہ ہمارے پاس ایک ہی ڈاکومینٹ کی ایک سے زیادہ کاپیز اگر ہوں تو ان کو کس طرح سے فلو چارٹ کے اندر شو کیا جائے گا اب لائک پرچیز آرڈر ایک سے زیادہ کاپیز بنائی جاتی ہیں ڈلیوری نوٹ ایک سے زائد کاپیز بنائی جاتی ہیں اسی طرح سے سیلز ان وائس ایک سے زائد کاپیز بنائی جاتی ہیں کیش میمو یا کیش ریسیٹ ایک سے زائد کاپیز بنائی جاتی ہیں اب وہ جو ایک سے زائد کاپیز بنائی جاتی ہیں وہ کہاں جاتی ہیں ان کا فلو کیا ہے اس کو بھی فلو چارٹ میں شو کیا جائے گا اب یہاں جو میں ایگزامپل لینے لگا ہوں وہ ہے ریکوزیشن نوٹ کی یا ریکوزیشن سلپ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر سب سے پہلے تو ریکوزیشن سلپ کا کانسپٹ کلیئر ہونا چاہیے جس ڈپارٹمنٹ کو را مٹیریل ریکوائر ہوتا ہے دیٹ ڈپارٹمنٹ ریکوزیشن سلپ اور ریکوزیشن نوٹ کہ جی ہمیں اتنا را مٹیریل ریکوائرڈ ہے ہمیں اتنی آفس ریکوائرڈ ہیں ہمیں اتنی شپنگ ریکوائرڈ ہیں اتنی فیکٹری ریکوائرڈ ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ڈپارٹمنٹ ہوگا اس ڈپارٹمنٹ کا انچارج ول سلپ ریکوزیشن طلب کرنا اب وہ ریکوزیشن سلپ یا requisition note will go to the purchase department اب وہاں پر اس ریکوزیشن کو دیکھتے ہوئے پرچیز ڈپارٹمنٹ پرچیز آرڈر بنائے گا یہ بات سمجھ آئی اب دیکھیے گا اس ڈائگرام کو کہ ریکوزیشن نوٹ اس پر ایک فنکشن پرفارم کیا جا رہا ہے کہ راؤف پرس پرچیز آرڈر سیٹس اب اس آپریشن سمبل یعنی کہ کراس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورٹیکل لائن آپ کو نظر آ رہی ہے اٹ مینس ریکویزیشن سلپ نے ابھی اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچنا ہے مین وائل اس ریکوزیشن سلپ پر یہ آپریشن پرفارم ہوا کہ راؤف نے پرچیز آرڈر کے سیٹس بنائے اب وہ پرچیز آرڈر کے جو سیٹ ہیں ان کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے کہ کراس یعنی کہ وہ جو آپریشن سمبل ہے وہاں سے ایک ڈاٹڈ لائن نکل رہی ہے یعنی کہ انفارمیشن لائن آپ کو نظر آ رہی ہے فلو کرتی ہوئی ریکوزیشن نوٹ کی طرف سے پرچیز آرڈر کی طرف اب تین آپ نے پرچیز آرڈر کے سیٹس بنائے ان میں سے ایک کاپی آپ نے سپلائر کو بھیج دی دوسری کاپی آپ نے نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں بھیج دی یہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے اور تیسری کاپی آپ نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فائل کر دی اور این آپ نے ساتھ اس کے لکھا ہوا ہے مینس آپ نے نیومیریکلی اسے فائل کر دیا سو یوں جو ڈاکومینٹ آپ بناتے ہیں یا آپ کو ایک ڈپارٹمنٹ میں نظر آتا ہے لائک پرچیز آرڈر سے پہلے ریکوزیشن نوٹ اس ریکوزیشن نوٹ کو یعنی کہ اس ڈاکیومینٹ کو آپ یوز کرتے ہیں نیکسٹ کسی ڈاکومینٹ کو بنانے کے لیے لہذا یہ ڈاکومینٹ آپ یعنی کہ ریکوزیشن نوٹ آپ استعمال کر رہے ہیں پرچیز آرڈر بنانے کے لیے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس پر ایک آپ نے آپریشن پرفارم کرنا وہاں پر آپ نے کراس لگایا اور پھر انفارمیشن لائن کے ذریعے سے آپ نے یہ بات شو کی کہ ہم نے پرچیز آرڈر بنائے ہیں اس ڈاکیومینٹ کو بیس کر کے یعنی کہ اس ڈاکومینٹ سے ہمیں انفارمیشن ملی پرچیز آرڈر بنانے کے لیے اور پھر پرچیز آرڈر کی ایک کاپی نہیں بلکہ تین کاپیز بنائی اور پھر آگے آپ دیکھ لیجئے ورٹیکل لائن اور ہاریزونٹل لائن کے ذریعے سے آپ نے یہ بات سمجھا دی کہ ایک تو اسی ڈپارٹمنٹ میں رہا ایک نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا ایک فائل ہو گیا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی کچھ باتیں آپ پھر جہاں پر ایک سے زائد کاپیز بن رہی ہوں ڈاکیومینٹ کی اس کے لیے شو کرتے ہیں اوکے okay? اب دوبارہ سے آپ وہی فلو چارٹ کی کمپریہنسو اگزامپل کو دیکھ لیجئے جس میں آپ کو ریکوزیشن نظر آ رہی ہے اس پر آپریشن پرفارم ہوا اور وہ بائر کے پاس چلی گئی اور پھر اس کے بعد آپ کو وہاں پر ڈفرینٹ ڈاکیومینٹس نظر آ رہے ہیں اور ان کا فلو نظر آ رہا ہے اور نیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گڈس ہمیں ریسیو ہو رہی ہیں اور وہاں پر ڈاکیومینٹس نظر آ رہے ہیں بہرحال یہ تمام کی تمام ڈیٹیلز سیلف ایکسپلینیٹری ہیں یہ آپ کو ان شاء اللہ تعالی بخوبی سمجھ آ جائیں گے اور پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ڈسکشن بورڈ تو ہے ہی ہے پھر آپ کی خدمت کے لیے آپ ان سے رابطہ کیجیے گا ان شاء اللہ تعالی کوئی پرابلم نہیں رہے گی اوکے سو یہ ساری باتیں تھیں فلو چارٹ سے متعلق اب کچھ تھوڑی سی بات چیت میں کر لوں آپ کے انٹرنل کنٹرول سے متعلق so internal control is a formal and usually standardised document which comprise a list of internal control in existence and highlights any weaknesses اب انفیکٹ یہ انٹرنل کنٹرول کوشچنئر بنایا جاتا ہے اس انٹرنل کنٹرول کو ایویلویٹ کرنے کے لیے اب جب بات ایویلویشن کی آ رہی ہے تو وہاں پر آڈیٹر انٹرنل کنٹرول کوشچنئر کے ذریعے سے دیکھتا ہے کہ یہ انٹرنل کنٹرول کہاں کہاں پر کس کس ایریا میں ویک ہے کیونکہ اس ایویلویشن کے بعد آڈیٹر اپنے آڈیٹ پروسیجرز کو ڈیزائن کرتا ہے کہ آیا اس نے اس ایگزٹنگ انٹرنل کنٹرول پر ریلائی کرنا ہے یا نہیں کیونکہ اگر ریلائے کرنا ہے اس انٹرنل کنٹرول سسٹم پر تو آڈیٹ پروسیجرز کچھ اور ہوں گے جو کہ ہم انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیکچرز میں پڑھیں گے اور اگر نہیں ریلائی کرتا تو آڈیٹر کو اکارڈنگلی اپنے پروسیجر ڈیزائن کرنا ہوں گے یہ انٹرنل کنٹرول ہر طرح کی اینٹیز کے لیے نہیں بنائے جاتے ان کے کچھ فیچرز ہیں like these are used in large company audit these are used to place reliance on internal control and these are used to design audit approach یعنی ہم ہر قسم کی اینٹی کے لیے نہیں انٹرنل کنٹرول کوشچنرز بنا رہے اور نہ ہی افورڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا اپروپریٹ ہمیں وہاں سے رسپانس بھی مل سکتا ہے اور پھر انٹرنل کنٹرول کوشچنرس کے ذریعے سے ہم نے ان کے انٹرنل کنٹرول کو ایویلویٹ کرنا ہے اور اپنی آڈیٹ اپروچ ڈیویلپ کرنی ہے سو so, آئی سی کیو یعنی کہ انٹرنل کنٹرول کے آبجیکٹو کیا ہیں to a client system of accounting and internal control to evaluate the control system this recorded and hence to identify those control which indicate strength in the system upon which the auditor will seek to place reliance and to identify those areas over which there are weak or no control so internal control کے ذریعے سے آڈیٹر ایویلویٹ کر رہا ہے انٹرنل کنٹرول سسٹم کو اور جان رہا ہے کہ کون کون سے ایریاز اس اینٹی کے اسٹرانگ ہیں انٹرنل کنٹرول کے پوائنٹ آف ویو سے اور کون سے ایریاز ہیں جہاں پر یا تو کوئی کنٹرول ایگزٹ نہیں کرتا یا if control exist that is weak یہ تمام باتیں آڈیٹر کو جاننا ضروری ہیں کیوں تاکہ وہ اپنی آڈیٹ اپروچ ڈیویلپ کر سکے کلیئر اچھا اب ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ انٹرنل کنٹرول کو کنسٹرکٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے انٹرنل کنٹرول کوشچنئر ایک باقاعدہ ڈاکیومینٹ ہے اس انٹرنل کنٹرول کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے کچھ بنیادی باتیں ہیں جو کہ آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے جن کو کہ باقاعدہ طور پر آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے نمبر ون کہ ہم ایک بریف انٹروڈکشن دیں کنٹرول آبجیکٹوس کا یعنی کہ ایک لسٹ پیش کریں کنٹرول آبجیکٹو کی اور ساتھ ہی ساتھ ہم بتائیں کہ business consideration specific to the enterprise کیا ہے جو کہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے like when we talk about control objective تو آپ میں لے آئیے کہ پرچیز ہیں پرچیز پر کنٹرول ہونے کے آبجیکٹوس کیا ہوں گے بالکل اس کو آپ کامن سینس لیول پر لے کر آئیے کہ آپ جب را مٹیریل پرچیز کر رہے ہیں تو کیا آبجیکٹوس ہوں گے جی آپ کی اینٹی کے یہی کہ جو را مٹیریل پرچیز کیا جا رہا ہے جس کوانٹٹی اور جس کوالٹی کا را مٹیریل پرچیز کیا جا رہا ہے وہی ہمارے پاس آئے اس کی جو کنڈیشن آپ نے سیکھ کی ہے وہ فلفل ہونا چاہیے جتنے دنوں میں را مٹیریل آپ کے پاس پہنچنا چاہیے اتنے دنوں میں پہنچتا ہو پھر پراپرلی اس کے اگینسٹ لائبلٹی ریکگنائز کی جائے کم یا زیادہ اماؤنٹ کی لائبلٹی ریکگنائز نہ کی جائے اس طرح سے یہ تمام اس انٹرنل کنٹرول کے آبجیکٹو ہوں گے جو کہ پرچیزنگ سے متعلق ہوگا اب نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ بزنس کی کانسنٹریشن کیا ہے اب بزنس اس کے بارے میں ان کنٹرول آبجیکٹوس کو حاصل کرنے کے لیے کیا پرچیز ڈپارٹمنٹ اس نے الگ سے بنایا ہوا ہے کیا وہ سپلائرس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ جس مرضی کو ہم آرڈر پلیس کر دیں اور اس سے ہم چیزیں پرچیز کر لیں کیا سیگریگیشن آف ڈیوٹیز ہیں کیا اس بزنس نے maximum stock level minimum stock level danger level of stock جو ہیں وہ ڈٹرمن کیے ہوئے اب یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ بزنس کی کنسیڈریشن ہوتی ہیں اس انٹرنل کنٹرول کو اچیو کرنے کے لیے سو so, اس کے بارے میں جب بھی ہم آڈیٹر انٹرنل کنٹرول کو کنسٹرکٹ کرنے جا رہے ہوں گے تو ہم یہ ڈیٹیلز انٹرنل کنٹرول میں سب سے پہلے لکھیں گے یاد رکھے گا انٹرنل کنٹرول پرچیز کے لیے آپ الگ سے بنا رہے ہوں گے اسی طرح سے آپ سیلس کے لیے بنا رہے ہوں گے اوکے تو انٹرنل کنٹرول کوشچنئر جس کے لیے بھی آپ بنا رہے ہیں جس بھی فنکشن کے لیے بنا رہے ہیں اس فنکشن سے متعلق آپ پہلے کنٹرول آبجیکٹو بتائیں گے اور بعد میں بزنس کی کنسیڈریشن بتائیں گے اس ریفرنس میں اور پھر نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے questions in an internal control کا اور اس کے پیچھے موٹیو ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ وہ جو انٹرنل کنٹرول ہے وہ واقعی ایگزٹ کرتا ہے یا نہیں وہ جو آبجیکٹوس ہیں انٹرنل کنٹرول کے وہ واقعی حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں لہذا اس میں یہ باتیں کور ہونا چاہیے نمبر ون کہ انسٹرکشن اسٹاف کو دی جائیں ان کی ڈیوٹیز کی پرفارمنس کے ریفرنس میں پھر آترائزیشن پروسیجرز اس میں بتائے جائیں پھر ڈاکومینٹس اینڈ پروسیجرز جو ٹرانزیکشنز کو اوریجنیٹ کرنے میں یوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی کوشچنس جو ہیں اس کو کور کریں ان آسپیکٹس کو بھی کوشچنس کور کرتے ہوں پھر ریکارڈنگ پروسیجر کیا ہے کوشچنس ان ریکارڈنگ پروسیجرز کو بھی کور کرتے ہوں کہ ان وائس جو ہے اس نے پروپرلی آترائز ہونے کے بعد ریکارڈ ہونا ہے بک آف اوریجنل انٹری کے اندر یہ ریکارڈنگ پروسیجرز ہیں پھر سیکوینس آف پروسیجر آرڈر کیا ہونا چاہیے کس کام کے بعد کون سا کام پرفارم ہونا چاہیے پھر کسٹڈی آف پروسیجرز پھر relative independence of the person involved at each stage of a transaction یعنی کہ سیگریگیشن آف ڈیوٹیز اب اس انٹرنل کنٹرول کوشچنر میں کوشچنس اس طرح سے ڈیزائنڈ ہونا چاہیے کہ جواب یس اور نو میں آئے اور اگر جواب نو میں آئے تو اس کا مطلب ہو کہ ویکنیس ہے اس انٹرنل کنٹرول سسٹم کے اندر اب یہ بھی ایک اہم فیچر ہے انٹرنل کنٹرول کوشچنئر کو جب ہم کنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے پھر نیکسٹ یہ کہ an internal control questionnaire should carry such basic information such as the name of the document بتایا جائے کہ یہ ڈاکیومینٹ انٹرنل کنٹرول کوشچنر ہے the system to which it relates میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ انٹرنل کنٹرول کوشچنر پرچیزنگ سے متعلق ہے یا سیل سے متعلق ہے یا کیش ہینڈلنگ سے متعلق ہے یا پے رول سے متعلق ہے آپ کو فکسڈ ایسٹ سے متعلق اگر انٹرنل کنٹرول بنانے ہیں انٹرنل کنٹرول کوشچنرز بنانے ہیں تو آپ کو یہ بات بھی کلیئر کرنا ہوگی وہاں پر بتانا ہوگی کہ یہ فکسڈ ایسٹس کی فزیکلی آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس حد تک کنٹرول میں ہے انوائرمنٹ فزیکل ایکسیس تو نہیں ہے اس کے اوپر سو so, آپ کو یہاں پر بتانا ہوگا کہ انٹرنل کنٹرول کس چیز کا ہم چیک کرنے جا رہے ہیں پھر کلائنٹ کے بارے میں بتانا ہوگا کہ انٹرنل کنٹرول کس کلائنٹ کا ہم چیک کرنے جا رہے ہیں پھر the accounting period under review define یہ چیز بھی ہمیں ڈسکلوز کرنا ہوگی اپنے آئی سی کیو میں پھر evidence of who's prepared and review the document بہت ضروری ہے یہ بات کہ اس چیز کا ایویڈینس آپ کو آئی سی کیو میں ملنا چاہیے کہ ڈاکیومینٹ کس نے کیے اور کس نے ریویو کیے تاکہ ایک ٹریل آپ کے پاس موجود ہو نیکسٹ ہمیں اپنے انٹرنل کنٹرول کوشچنئر میں کچھ کالمس کی پروویژن دینا ضروری ہے لائک یس اور نو کا آنسر اس کے لیے ایک کالم کنسٹرکٹ کرنا ہوگا کمنٹس کے لیے ایک کالم ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے انٹرنل کنٹرول کوشچنئر میں پھر اگر کوئی اپرنٹ ویکنیس ہے تو اس کی انڈیکیشن اور اس کی سگنیفیکینس کے ریفرنس میں بھی ہمیں ایک کالم دینا چاہیے پھر ہمیں ریفرنس کالم دینا ضروری ہے مینجمنٹ لیٹر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ مینجمنٹ لیٹر کی بات ذرا سمجھ لیجئے ہمارے آج کے لیکچر میں دو تین مرتبہ یہ مینجمنٹ لیٹر کا تذکرہ ہوا ہے مینجمنٹ لیٹر اس وقت آڈیٹر جاری کرتا ہے مینجمنٹ کو جب وہ اپنے آڈٹ کے کام کے دوران میں کچھ ویکنیسز کچھ فلاز تلاش کرتا ہے یا اس کو معلوم پڑتے ہیں کہ یہاں پر پرابلمز ہیں تو وہ پرابلمز مینجمنٹ لیٹر میں لکھ کر مینجمنٹ کو بھیج دیتا ہے کہ جی یہ چیزیں آپ دور کر دیں ہم اپنا اوپینین پیش کر دیں گے بہرحال اس میں ابھی بہت سی ٹیکنیکل باتیں آپ کو سمجھانا ضروری ہیں فی الحال کے لیے آپ اتنا ذہن میں رکھیے کہ جہاں کہیں بھی مینجمنٹ لیٹر کا تذکرہ آئے تو مینجمنٹ لیٹر مینس کہ آڈیٹر نے اپنے آڈیٹ کلائنٹ کو ان کی مینجمنٹ کو آڈیٹ ورک کے دوران جو ویکنیسز معلوم پڑی ہیں وہ بتائی ہیں مینجمنٹ کو اس مینجمنٹ لیٹر کے ذریعے سے ٹھیک ہے سو یہاں پر بھی ہم انٹرنل کنٹرول کوشچنر کو کنسٹرکٹ کرتے وقت ایک کالم باقاعدہ طور پر بناتے ہیں جس میں ہم مینجمنٹ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلانے فلانی جگہ پر آپ کا کنٹرول ویک تھا اس میں اور بھی بے شمار باتیں آتی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ہمارے کسی لیکچر میں یہ بات کور ہو جائے گی سو so, آج کے اس لیکچر کے اندر ایک تو میں نے فلو چارٹ سے متعلق آپ کو ڈیٹیل سے باتیں بتا دی سمبلس کیا ہوتے ہیں کس طرح سے ان کو ہم استعمال کرتے ہیں flow line dotted line horizontal vertical line کب استعمال کرنی ہے اور فائلنگ کے لیے کیا سمبل ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے ٹیمپریری فائلنگ اور پرماننٹ فائلنگ اور اس کا سیکوینس وغیرہ یہ ساری باتیں ہم نے سیکھی اور انٹرنل کنٹرول کوشچنئر کیا ہوتا ہے اور اس کو کنسٹرکٹ کیسے کیا جاتا ہے یہ باتیں سیکھیں ابھی آئی ڈو بلیو کہ آپ لوگ انٹرنل کنٹرول کے بارے میں بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے ایسی بات یہ ہے نا ڈیفینیٹلی جب تک آپ کو پریکٹیکلی انٹرنل کنٹرول کوشچنئر دکھایا نہیں جائے گا آپ کو کلیرٹی نہیں آئے گی سو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ شاء تعالی ہم ڈسکس کریں گے انٹرنل کنٹرول کوشچنر کو زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا اللہ حافظ